سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخری سختی جس پہ مومن مبتلا ہوتا ہے موت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان یوم تکون سماؤ کل مخل میں محل سے مراد تیل کا تلچھٹ ہے اور انل لیلے سے مراد رات کا درمیانہ حصہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ علم کا ختم ہو جانا کیا ہے وہ زمین سے اہل علم کا اٹھ جانا ہے حدیث نمبر تین سو اٹھارہ مسنط احمد